السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد واشهد ان ان لا لا اله اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات عليه وعلى وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم اللہ واشد اللہ محمد اللہ معذرین قبروں کی بدعات سے متعلق ہماری گفتگو مسلسل آپ کے سامنے چل رہی ہے آج بھی جو ہمارا موضوع ہے اسی سے متعلق ہے اور موضوع ہے کہ میت کو قبر میں رکھتے وقت اس کے بڑے بیٹے ہی کو اتارنا یہ بدعات ہے دین کے اندر کوئی بھی اتر سکتا ہے بڑا بیٹا ہو چھوٹا ہو رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو جو بھی قبر میں میت کو رکھنے کی مہارت رکھتا ہے وہ قبر میں اتر سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنا یا یہ اعلان کرنا کہ بڑا بیٹا کہاں ہے وہ آئے قبر میں اترے اس کے بعد میت کو قبر میں اتارے اور رکھے یہ کیا ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور یہ مجھے اس بات کا علم اس وقت ہوا جب میری والدہ کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام سب کی ماؤں کو ان کے ماں باپ کو والدین کو اللہ رب العامن جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے جب ان کی وفات ہوئی اور جب قبر میں رکھنے کی بات آئی تو جس نے قبر کھودی تھی اس نے کہا کہ بڑے بیٹے کو بلاؤ اور وہی قبر کے اندر اترے گا تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے بڑے بیٹے ہی کا اترنا ضروری ہے کوئی بھی اتر سکتا ہے چاہے اس کا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو اگرچہ محارم زیادہ حق رکھتے ہیں یا رشتہ دار زیادہ حق رکھتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ جو قبر کے اور دفن کے تعلق سے معلومات رکھتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی قبر کے اندر اتر سکتا ہے تو پہلی بار مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کہیں کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے پہلے اور وہی میت کو قبر میں اتارتا ہے تو یہ میرے بھائی جہاں بدعت ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بت پرستوں کی تقلید بھی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بت پرست ہیں یا ہمارے جو برادران وطن ہیں ہندوستان میں جب ان کی میت کو کی چتا کو آگ لگانے کی بات آتی ہے تو بڑا بیٹا ہی چتا کو آگ لگاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی قبیل سے ہے اور ان میں ان کی ایک طرح کی مشابہت بھی ہے اس لیے ایسا سوچنا یا کرنا یہ دین کے اندر بالکل جائز نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے حدیث اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس نے اس رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو وہ قبر میں نہ اترے اس کی دلیل موجود ہے کہ جس نے اس رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو جس رات وفات ہوئی کسی کی اور اسے جب قبر میں رکھنے کی بات آئے تو جس نے ہم بستری کی ہو اس کو قبر میں نہیں اترنا چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے انس حضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ شہید نابن تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی کے جنازے میں حاضر ہوئے اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کی زوج متحرہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر بیٹھے ہوئے تھے وہ رائے تو آئین تدم اور میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں سے آنسو بہ رہے ہیں آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور یہ چیز جائز ہے شریعت کے اندر چیخنا چلانا ماتم کرنا نوحا کرنا یہ حرام ہے البتہ آنکھ سے آنسو کا جاری ہونا یہ فطرت ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ پیار اور محبت اور جدائی کا غم ہوتا ہے جو رشتہ دار کی وفات پر انسان کی آنکھوں سے امڑ آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلمن کم رج قارف اللہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو رات اس نے جمع نہ کیا ہو یعنی ہم بستری اپنی بیوی سے نہ کی ہو فقال ابو طلحہ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا کہ انزل ان کو آپ نے خبر میں اترنے کا حکم دیا فنز اللہ فی قبری تو وہ ان کی قبر میں نازل ہوئی اور ان کو قبر کے اندر اتارا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام احمد کی بھی کے اندر بھی حدیث آئی ہوئی ہے اور اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ لا دخل قبر رجل قارف اہلہ کہ قبر میں ایسا آدمی نہ داخل ہو جس نے اپنی اہل سے اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی ہو فلم عثمان بن عفان القبر وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر میں داخل نہیں ہوئے اور ایک روایت کے اندر ہے لا دخل قبر حد القارف اہلہ البارحہ یہ اور زیادہ اس کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر ایسا شخص نہ داخل ہو جس نے رات ہی میں اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی ہو اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی دو تین دن چار دن پہلے ہم بستری کیا ہو اور اس کے بعد وفات ہوتی ہو کسی کی تو اس کے قبر میں وہ انسان داخل ہو سکتا ہے جس رات اس نے ہم بستری کیا ہو اسی رات اگر کسی کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ قبر میں داخل نہیں ہوگا لیکن اگر دو تین چار دن پہلے کوئی ہم بستری کر لیتا ہے اس کے بعد کسی کی وفات ہوتی ہے تو اسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس کے اندر داخل ہو کیونکہ ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح کرتی ہے اور یہاں اس حدیث کے جو دوسرے روایت ہے کہ لایت خلقبر عہد القارف اہلہ البارحہ جس نے آج جس رات وفات ہوئی اسی رات جس نے اپنے اہل اہلیہ سے بیوی سمبستری کی ہو وہ نہ داخل ہو قبر کے اندر تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے دو چار دن پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ قبر کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو یہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کی وفات ہوئی ہو اور اسی رات ہم بسری کر لی گئی کسی نے کیا تو ایسی صورت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے یہاں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بات ہے شاعری نے لکھی ہے یہ بات کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی تو اب ان کی اور بھی لوڈیاں تھیں تو انہوں نے ہوستا ہے لونڈی سے کسی سے ہم بستری کی ہو تو اس لیے داخل نہ ہوئے ہوں یا زیادہ ان کو غم تھا اس لیے داخل نہ ہو بہرحال سنت بتائی جا رہی یہاں پر کہ جو آدمی ہم بستری کیا ہو اس کو چاہیے کہ اسے دوری اختیار کرے اور یہ سنت بچنا چاہیے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں آتی ہے کہ قبر کے اندر جو بڑا بیٹا ہوگا وہی داخل ہوگا اور دوسرے لوگ داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی داخل ہے کہ مان لیجئے کسی آدمی کی کئی بیویاں ہیں تین چار یا دو بیویاں ہیں ان میں سے کسی ایک بیوی سے اس نے ہم بستری کی اور دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا مان لیجئے اسی رات تو داخل نہیں ہوگا وہ اس کے اندر جو ہے داخل نہیں ہوگا یا اس آدمی کی بیوی بیمار ہے اور مان لیجئے یا بیمار نہیں تھی اس نے بیوی سے بستری کیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا چاہے ہارٹ اٹیک آیا ہو یا کسی اور وجہ سے انتقال ہو گیا ہو یا تھوڑی بہت بیمار رہی ہو یا بیمار نہ رہی ہو ہم بستری کیا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا تو وہ بھی قبر میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیکن اگر دو تین دن پہلے اگر کوئی ہم مستری کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ حدیث عورت سے متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب ان کی بیٹی کی وفات ہوئی میں کلسوم کی اس مناسبت سے آپ نے حدیث بتائی تو اس سے جو بات میں آتی ہے کہ اگر عورت میت ہو اور اس کو قبر میں رکھنے کی بات آئے تو جس نے ہم بستری کیا اور اپنی بیوی سے قبر کے اندر داخل نہ ہو اگرچہ دوسری جو حدیثیں ہیں وہ عام ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی میت ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر اس کو قبر میں داخل کرنا ہے اور جس نے اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے وہ اس کو قبر میں نہ اتارے داخل نہ ہو یعنی وہ مرد ہے مان لیجئے تو بھی نہ داخل ہو جیسا کہ عام جو روایتیں آتی ہیں لاید و رجل عارف اہل اور دوسری حدیث کے اندر لا خلقبر قبر احدن عارف اہل البارحہ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اگر عورت میت ہوگی تبھی وہ داخل نہیں ہوگا اور اگر مرد میت ہے تب وہ داخل ہو سکتا ہے یہاں پر عام بات کہی گئی ہے اس لیے اگرچہ وہ ایک واقعے کی مناسبت سے آپ نے کہا لیکن اس میں دونوں داخل میں سمجھتا ہوں اللہ عالم ثواب کہ اگر عورت ہو عورت کا جنازہ یا عورت کی میت ہو لہذا اس کو داخل کرتے وقت بھی قبر میں وہ داخل نہیں ہوگا اگر اس نے کسی نے اپنی بیوی سے مصری کی ہو یا مرد کا جنازہ ہو اس کو بھی داخل کرنے کے لیے قبر میں اگر اس نے اپنی بیوی سے مصری کی ہے اس کو داخل نہیں کرے گا کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہیں اور اس کی کوئی خصوصی روایت نہیں پائی جاتی ہے یہ عورت کے ساتھ خاص ہے یعنی عورت کا جنازہ تبھی ایسا عمل ہوگا اور مرد کا جنازہ ہو تو عمل نہیں ہوگا میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث تخصیص کی نہیں آتی ہے لہذا جو قاعدہ ہے کہ جو عام پر عام حدیث اپنے عموم پر رہے گی جب تک کہ اس کی تخصیص نہ ہو اور جب تخصیص نہیں آتی حدیث کے اندر تو اس کے عموم ہی پر عمل کیا جائے گا اللہ عالم ثواب یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کے اندر غلطی پر ہوں لیکن یہ ضرور جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بات بیان کی کہ یہ کہ بڑا بیٹا ہی قبر کے اندر میت کو اتارے گا یہ سوچنا یہ عقیدہ رکھنا یہ بدعت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بت پرست ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مشابہت بھی آ جاتی ہے کیونکہ ان کے یہاں بڑا بیٹا ہی چتا کو آگ لگاتا ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بالکل صحیح نہیں ہے البتہ بعد میں جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ میت میت کا چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بسری کیا ہو تو نہ اترے یہی زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہوگا ہماری طرف سے لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمامین جزاکم اللہ خیر ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کے بارے میں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے بتایا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھتا فرغامین جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ